حضرت لحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان کا یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر جبکہ میں غلام تھا میں اپنے آقا کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تو مجھے غنیمت میں سے آزاد مردوں کی طرح حصہ نہیں ملا مجھے معمولی سامان میں سے ایک تلوار دی گئی جب میں اسے گلے میں لٹکاتا تو وہ زمین پر گھسٹتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچپن